في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح عَزِيزٌ حَكِيمٌ دنیاوی اور اخروی امور کے بارے میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے مال کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ ملا دو گے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یتیم کے مال کو کون خراب کرنے والا ہے اور کون اس کی اصلاح کرنے والا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری ولا تقرب مال التیم اللہ بلتی ہی احسن اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہو الانعام آیت ایک سو باون اور یہ آیت ان اموال ياكلون ظلم بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ دو میں جائیں گے انسا آیت دس تو تمام صحابہ اکرام نے جن کے گھروں میں اعتام تھے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا اور جب ان کے کھانے کا کچھ حصہ بچ جاتا تو اسے اٹھا رکھتے یا تو یتیم اسے کھاتا یا پھر خراب ہو جانے کے بعد اسے پھینک دیا جاتا یہ چیز ان پر بڑی شاخ گزری اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو سورہ بقرہ کی آیت اتری کے مقصود یتیموں کے مال کی حفاظت ہے اور اگر انہیں کھانے وغیرہ میں شریک کر لیا جائے اس طور پر کہ نیت ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہو ان کا مال کھانا نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں چاہے ان کے کھانے کا کچھ حصہ تم یا تمہارے بچے کھا جائیں کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں اور دینی اخوت خاندانی اخوت سے زیادہ قوی اور مبنی بر اخلاص ہوتی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت یتیم کی خیر خواہی ہے اور کس کی اس کا مال خیلا بہانہ سے کھا جانا اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا اور ان کا کھانا الگ رکھنے کا حکم دیتا اور کوئی چیز اسے اس سے نہ روک سکتی تھی اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے ابو داود نسائی حاکم فائدہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے اور اپنی شہادت کی انگلی اور بچلی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ بنایا بخاری و مسلم